أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المحسنون يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وسلم خلفك اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد اس میں کے لیے دی گئی ہے اور صبر کی لیے ہے اور ساتھ ہی اس میں صبر کا طریقہ اور علاج بھی بے صبری کا نکلا دیا گیا ہے یہ مضمون پہلے بھی لیکن آج کچھ اس مضمون سے متعلق بعض اور ضروری باتیں ہیں آج کرنی مقصود ہے عام طور پر صبر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ انسان کسی ناگوار واقعے کے اندر جزا فضا کتنا وغیرہ نہ کرے یہ تو صبر کا ایک عام مقبول عام طور پر صبر کسی تعریف میں بھی کہی جاتی ہے کہ فلاں آدمی فلاح حادثے اور ناگوار واقع اور تکلیف دہ بات پر بڑا مستقل اور اس نے اپنے دامن سے کبھی کو نہیں چھوڑا یہ ایک عام مفہوم ہے مجھے یہ بتانا ہے آج مختصر بات یہ کرنی ہے کہ جس طرح صبر کا یہ معنی عام طور پر سمجھا جاتا ہے حقیقت صبر کی ہے اس میں یہ بات بھی آتی ہے اس کے علاوہ اور باتیں بھی آتی ہے صبر کا یہ مفہوم جزی ہے کلی پورا مفہوم صبر کا ہے جمنا مستقل ہونا اور اپنے ان عوامل شریعہ اور خود کو اپنے کو مضبوطی سے جمائے رکھنا جو اس وقت سے متعلق ہے تو دوسرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ عمل اور طاعت اس پر جمنا یہ ہے سمجھ اس کی جزیات میں سے یہ بھی دیجیے ہے کہ بسا پھسا نہ کرنا کیونکہ یہ بھی شریعت کے اقبال تعلیم سے زیادہ ہے ہے اس لیے یہ جو جی بھی اسی کلی کے نیچے آ گئے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آدمی کسی عمل میں لگا ہوا ہو اور ناگوار جو واقعہ اور حالت پیش آئے اس سے گھبرا کر اس عمل کو ترک کر دیتا ہے صابر وہ ہے اصل کہ جو ایسے ناگوار حالات اور مشکلات اور مسائل میں بھی اعمال پر مضبوطی سے قائم ہے اس کو کہہ سکتے ہیں صبر صبر کیونکہ صبر کے معنی جمنے کے ہیں قائم رہنے کے ہیں اور عمل پر قائم رہا جمع رہا مستقل رہا اس کے ساتھ ہی ایک اور آگے تھوڑی سی بات ہے کہ عمل پر جمنا کے معنی تو یہ ہے کہ عمل کرنا شروع کر دیا ایک ہے صبر فی العمل کہ عمل کے اندر صبر کرے مطلب نماز شروع کی کوئی واقعہ ناگوار سامنے آیا اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے ختم کر دی یہ بھی صبر عمل نہیں ہے صبر کے خلاف ہو رہی جب تک کہ دائیا کبھی پیش نہ آئے شریعت نے جہاں اجازت دی ہو وہاں جلدی بھی کرے ان کے توڑ بھی دے تو حکم شریف پر عمل کرنا ہے جہاں اب نماز پڑھ رہا ہے اور ایسی بات پیش آ گئی کہ ایک نابینا ہے اور وہ کنویں ملے گا تو نماز کو توڑ کر اس کو پکڑنا یہ شریف مسئلہ جائز ہو گیا اس کو خود ایسی بات پیش آ گئی کہ بہت زیادہ برداشت کے ناقابل مال کا حرج ہو رہا ہے فکا نے لکھا ہے عجیب کر دیا ہے بتا دیا ہے کہ نماز کو ترک کر کے چھوڑ کر توڑ کر جائز ہے اس کو مقافات کر دی تو صبر فی العمل کے معنی یہ ہوں گے کہ حکم شرعی جب تک نہ ہو اس کے چھوڑنے کا اس وقت تک اس پر جمع رہے خیالات آتے ہیں آدمی کو نماز میں اور وسوسے ستاتے ہیں آدمی کو نماز میں ان سے گھبرا کر آدمی جلدی سے نماز کو ختم کر دے اور پانچ منٹ جس نماز میں لگتے ہوں صحیح طریقے اس میں دو منٹ ہی لگائے یہ صبر پھر عمل عمل کے خلاف ہے تو شروع کر دیا تھا لیکن عمل میں صبر نہیں کر سکا ایک یہ ہے کہ عمل ہی نہیں کرا یہ نہیں عمل شروع ہی نہیں کیا وہ تو ہے صبر عمل کے خلاف کہ عمل پر صبر نہیں کر سکا اور ایک ہے کہ عمل پر تو کیا تھا شروع کر دیا تھا عمل مگر اس میں سے جلدی کر رہا ہے یہ صبر فی العمل کے خلاف علیہ سناتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس کو یوں سبق دے کہ بھائی نماز میں رکو بھی کرنا ہے سجدہ بھی کرنا ہے پرات بھی کرنی ہے اطیات بھی پڑھنی ہے تشدحات بھی پڑھنی ہے یہ سارے کام کرنے ہیں اور اتنا وقت اس میں لگے گا تم جتنی جلدی کرو کیا فائدہ جلدی کرنے کا میں تو سلام جب پھروں گا جب یہ سارے عمل کر لوں گا نفس کو یہ سمجھا دے پہلے بس اب وہ خیالات آتے رہیں رسموں سے آتے رہے جاتے رہیں گے کوئی پرواہ ان کی پھر مجھے سمجھائے ان خیالات اور وساوس کا فائدہ کیا ہے میں نے تو سلام پھیرنا ہے پورا عمل کر کے صبر فی العمل یہ ہے تم اپنا ادھر ادھر کی مار رہا ہو باتیں تمہاری ان باتوں میں میں آ کے نے سلام تو پھیرنا نہیں وقت تو میں نے اتنا ہی لگانا ہے اب چاہے تو بالکل نماز میں دل لگا کر وقت لگا لو اور چاہے اور باتوں میں دل لگا کر لگا لو لگے گا تو وقت اتنا ہی اس لیے اس سے آدمی کو تلقین ہو جاتی ہے اور تعلیم ہو جاتی ہے کہ وقت تو لگانا ہی ہے پر اچھی طریقے میں لگاوے جس میں سواب پورا اور کامل ہو ہوئی ایک مثال سمجھائے گی مطلب کیا ہے کہ ناگوار حالات اور واقعات سے انسان کے دل پر جو ایک اثر ہوتا ہے وہ خارج ہوتا ہے اور مانے ہوتا ہے اعمال سے سر اور خوشی کی جو بات ہوتی ہے اس میں طبیعت انسان کی سگفتا ہوتی ہے کھلی ہوئی ہوتی تو ہر عمل پر آدمی کی طبیعت آتی ہے عمل کے لیے خوشی میں عمل خوب کرتا ہے وہ اور بات ہے کہ دنیا کا عمل کرے یا دین کا عمل کرے لیکن جب انسان کا اوپر کوئی حادثہ آ جائے تو مصیبت ہو تکلیف ہو رنج ہو آدمی کی دل جاتا جائے دل بستگی کی وجہ سے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا لیکن دنیا کے کام تو ایسے ہیں کہ وہ آدمی جب چھوڑتا ہے تو اس میں نقصان محسوس کرتا ہے دکان بند کر دی کام کام نہیں چاہا دل کرنے کچھ دنوں ہوگا آمدنی میں اضافہ نہ ہوگا آپ یہ دل چاہے گا کہ بھی کوشش کر کے کسی طرح کام شروع کرو دکان کھولو باہر کے رات کے کام ہے اس میں کہ تکلیف کے اندر دل سے گیا اور وہاں کام کرنے نہیں گیا تو محسوس ہوگا وہاں کا نقصان جب وہاں کا نقصان محسوس ہوا تو خود ہی کچھ دنوں کے بعد آدمی عمل کے لیے تیار ہو جائے گا یہ تو ایک ظاہر دنیا کے اعمال کو چھوڑنے سے نقصان کا ظہور ہوتا ہے اور یہاں انسان خسارا محسوس کرتا ہے تو پھر اس کو آپ ہی عمل میں اپنی طبیعت کو لاتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن جو بات میں نے بتانی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ایسے مسائل کے وقت اور تکلیفوں کے وقت جب دل مرجھایا ہوا ہو تو نیک عملی اور دین کے اعمال کو بھی انسان ترک کرتا ہے تو صبر کے یہ معنی ہے کہ ایسے موقعوں پر عمل کو ترک نہ کرے یہ صبر الگ عمل پر صبر ہے اور اس کا جو خسارہ ہے وہ دین کا خسارہ ہے یہ نظر نہیں آ رہا ظاہر یہ دیکھنے میں نہیں آ رہا اس لیے اس کو آدمی نہیں سمجھتا اور ایک ایسی بات سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے بعض لوگ نماز کا فرض کا ترک کر دیتے ہیں ایسے موقع پر اور بھی بات ضروری فرائض ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ رنج کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اندر دل میں طبیعت میں سے گفتگی نہیں ہے دل کھلا ہوا نہیں دل مرجھا گیا انتباج پیدا ہو گیا حضرت کے جزا فضا ہوئی تھی اس کی تعریف کرتے ہیں بڑا قابل ہے یہ ٹھیک ہے صبر کیا اس نے لیکن صبر ایک ہی بات میں کیا ہے تاج میں صبر نہیں کیا آج کے اوپر صبر نہیں کیا جزا فضا تو نہیں کیا وہاں ویلا نہیں کیا سینا کبھی نہیں کی الفاظ برے نہیں زبان سے کیے بخشیے وغیرہ اس قسم کی بات نہیں زبان سے کہیں اس کی بھی تعریف کو کی جانی چاہیے اچھی بات ہے بہتر بات ہے یہ بھی شریف کے مطابق شریف نے عمل کیا ہے لیکن ملجھا کر طبیعت اور منقبض ہو کر اور فرائض کو لانے سے تو یہ رہ گیا یہ تو صبر کے خلاف ہو بعض اتنا تو نہیں کرتے بلکہ ان کے رنگ اور ان کے سجنے میں ان کو سے تو نہیں روکا فرض تو ادا کر رہا ہے ضروریات ادا کر رہا ہے واجبات ادا کر رہا ہے بھی ادا کر رہا ہے لیکن جو پہلے ان کے معمولات تھے وظائف تھے اوراد تھے وہ پڑھا پڑا کرتے تھے اللہ کا نام لیا کرتے تھے سبحان اللہ کی تصویریں پڑھا کرتے تھے اور بھی ذکر اذکار کیا کرتے تھے مگر ایسے حادثے کے وقت آ کر وہ چیزیں چھٹ گئی اعمال مستحبہ جو ہے وہ رہ گئے یہ بھی خبر کے خلاف ہے مگر اس کو کوئی بھی صبر کے خلاف نہیں کہتا اور نہ سمجھتا اس تندی کے لیے یہ بات میں نے آج دوبارہ پھر عرض کرنی تھی پہلا مضمون بھی صبر کا بیان ہو چکا تھا یہ بھی اس وقت کہ انسان و صالحہ پر جم کب ہے فرائض اور واجبات کو بھی نہ چھوڑے مستحبات کو بھی ترک نہ کرے اور اس پر اپنی زندگی کا جو طریقہ کار چل رہا تھا لیکن پر وہ جم کر کرتا رہا پورا صابر وہ ہے قرآن پاک میں جو اشارہ آیا وہ بشیر صابرین الزین اذا اصابت ہوں مسلم پر جو آئے تلاوت کی گئی تو بشارت دے رہے ہیں آپ ان لوگوں کو کہ جن جس پر مصیبت بھی آئے تو وہ یوں کہتے ہیں اللہ للہ و اللہ الہ راجعون تو جب وہ کہتے ہیں اس قیدی کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مضمون کو وہ اپنے دل میں جما لیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی ہے ہم بھی اللہ کے ہیں اللہ تو جب انار اللہ کہا تو ہر چیز کو اللہ کی سمجھا زبان سے بھی کہا یہی مضمون دل میں بھی آ گیا تو زبان اور دل کی جب مطابقت ہوگی تو آج میں ہر چیز کو خود اپنے کو بھی اللہ کی سمجھے گا جب اللہ کی بات حقیق کو مل سمجھے گا ہر چیز جب اللہ کی ملت ہے اب اس کے ساتھ یہ بات ملاؤ کہ مالک کو اپنی ملت میں ہر تصور کرنے کا اختیار ہے تو جب مالک کو ہر تصور کرنے کا اختیار ہے تو جو یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا کوئی مصیبت رنج کا کا بھی اللہ کو اختیار تھا تو مطلب تو یہ ہوا کہ کیوں ہو گیا یہ واقعہ اللہ کو تصرف کرنے کا پھر اختیار نہ تھا تمہارے خیال میں یہ تو مسلمان کا سیدھا ہے نہیں کسی کا ویسے ہی ظہور ہو جاتا ہے اس لیے یہ بات دل میں آ جاتی ہے بس وسے کے طور پر کسی کو دوبارہ جما لو اپنے دل میں یہ تو اللہ کی چیز تھی اللہ نے کر دیا رحمت اللہ علیہ کسی مثال فرماتے ہیں کہتے دیکھو ایک شخص الماری ایک کھانا اوپر کا ہے ایک کھانا نیچے کا ہے تو کچھ چیزیں اس نے اوپر رکھی ہوئی ہیں اوپر کے کھانے میں کچھ چیزیں نیچے رکھی ہوئی ہیں نیچے کے کھانے میں مالک تو وہ ہے جب چاہے اوپر کی چیزوں کو نیچے کے کھانے میں رکھ دے اور نیچے کے کھانے کی چیزوں کو اوپر کے کھانے میں رکھ دے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اس کو کہ تم نے یہ تو کیوں کیا اور تبدیلی کیوں کر دی بس اللہ تعالیٰ نے دو عالم بنائے ہیں ایک یہ جہان ہے ایک الماری کا کھانا یہ ہے اور ایک وہ جہان ہے دوسرا الماری کا ایک کھانا وہ ہے اللہ تبارک وطالعہ جب چاہتے ہیں جہاں سے کسی کو لے جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہاں سے کسی کو بھیج دیتے ہیں وہاں سے بھیجنا تو پیدائش ہے اور یہاں سے جانا موت کہتے ہیں جب ایک آدمی اپنے الماری کے کھانوں میں چیزوں کے تبدیل کرنے میں کوئی ملامت اس پر نہیں ہے اور کوئی گرفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے تصادفات میں بھی کیوں پھر کوئی چور چرا کرے کیا ہاتھ ہے کسی کو چور چرا کرے اچھا اگر فرض یوں کریں آپ کہ یہاں سے تو کوئی نہ جائے تو اچھا وہ اگر وہاں کی روحوں کو بند کر لیں تو پیدا بھی نہ کوئی ہو پھر سب باندھ رہے ہیں کیا اس پر کوئی کچھ ہوگا کہ بس اتنا پیدا ہونے پہ پیدا ہو لیے آگے کو کوئی نہ پیدا ہو اس پر خوش ہو جائے گا کوئی اس پر کوئی بھی خوش نہیں ہونے گا تو اس پر خوش نہیں تو اس پر کیوں رنج ہو رہا ہے کہ جا رہا ہے یہاں سے تو کھانے کی تبدیلی ہے کہ یہاں آ گیا چلا کوئی وہاں چلا گیا کوئی یہاں آ تو اس چیز کو سمجھو اللہ میں یہ سبق دیا گیا ہے ایک جملے میں یہ بتا دیا کہ یہ سب اللہ کی چیزیں ہیں اس طرح وہ تو ضرور کرنا پھر وہ اسباب کے اندر لے آئے ان کو کوئی کسی مرض سے فوت ہوا کوئی کسی حادثے سے فوت ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی کسی اور اسباب کے ذریعے فوت ہوا کیونکہ انسان جو ہے اس کو اللہ سے اتنا کبھی تعلق نہیں ہے ہر ایک کو کہ وہ براہ راست خدا کی طرف اس موت کو نسبت کرے اور حادثے کی نسبت کرے اور یوں کہے کہ اللہ نے مارا حقیقت یوں ہے کہ موت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کوئی مار نہیں سکتا اس لیے فرمایا گیا نا موت اول حیات موت اور حیات اللہ نے پیدا کی انسان اس کا خالق نہیں بنتا سبب ہے سبب وہ اسباب کے پردے میں موت آئی تاکہ آدمی اپنی ظاہر بینی نگاہوں سے اسباب کو دیکھے اور اندر جو چھپی ہوئی موت ہے جو اللہ نے بنائی ہے بھی ایسی بات نہ پیدا ہو جائے کہ میرا محبوب لے کے دوسرے رنگ کا سلوائی نہ ہو جائے کہیں تبھی اب ایک آدمی بڑا محبوب ہے بہت پیارا ہے عزیز ہے اور وہ کسی حادثے میں فوت ہو گیا تو خبر آ جاتا ہے کہ حادثہ ہو گیا لیکن جب اسے یوں کہے کہ اللہ نے لے لیا ہے مجھ سے یہ اب یہاں اگر محبت ہے خدا کے ساتھ کبھی پھر تو یوں کہے گا کہ میں بھی اور میرا یہ محبوب بھی سب اللہ کا ہے انہوں نے لے لیا تو کیا ہوا ان کو حق تھا میں اپنی جان کی قربان کروں اللہ پر جو مانگی ان سے تو اتنی کبھی محبت جب ہوتی ہے تو وہ اسباب کو نہیں دیکھتے پھر وہ اللہ کے خاص بندے ان کی نظر تو مسبت پر ہوتی ہے پھر مگر ہمیں عام طور پر عام مسلمانوں کو اسباب کی طرف نگاہ کرنے کا نظر کرنے کا آپ دے دیا گیا اجازت دے دی گئی تاکہ ہماری محبت خدا بندی کے ساتھ اس اللہ کے ساتھ اس میں کمی نہ ہو جائے اس میں بھی بڑی حکمت ہے اسباب کے اوپر نظر رکھنے میں اگرچہ حقیقت اللہ کے ساتھ عقیدہ ہے یعنی اللہ کے اللہ کے سب ہے موت و حیات اللہ کے قبضے میں موت و حیات تو بڑی چیز ہے یہ جو آپ سکائی دیکھ رہے ہیں بنی ہوئی اس کو کسی نے بنایا ہے یہ بھی اس نے اپنے اختیار سے نہیں بنایا کنڈین کا مسئلہ ہے اور اصلی مسئلہ ہے کہ قدرت جو ہے دو سے متعلق ہوتی ہے کیا مطلب کہ قدرت اسے کہتے ہیں کہ کر بھی سکے اس کام کو اور چھوڑ بھی سکے اس کام کو قدرت اسے کہتے ہیں جس نے یہ داری بنائی ہے اس نے پنکھے لے کر کھجور کی اور اسے بنا ہے بننے کے بعد یہ صورت اور یہ حیت اور یہ شکل سامنے گئی پکائی تھی اس کو یہ قدرت نہیں کہ یہ بنے اور پھر یہ صورت نہ آنے دے قدرت جب ہوتی کہ یہ یوں بنتا تو یہ صورت بنتی اور نہ آتا تو یہ صورت نہ بنتی کہ یہ قابل ہے تو نہیں بنے گی پتا لگا کہ ترک پر قادر نہیں کہ فرق پر قادر نہیں تو فیل پر بھی قادر نہیں قدرت تو دو جدوں سے متعلق ہوتی ہے انسان کہتا ہے میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھ سے فرق کہتے ہو تم نہیں دیکھتے اپنی آنکھ کو بند کرو تو نہیں دکھے گا آنکھ کھولو تو دکھے گا لیکن قدرت تو جب ہوتی ہے کہ آنکھ کھولتے اور پھر بھی سمجھتے کہ میں نہیں دیکھوں قادر ہو اس وقت نہیں دیکھتے آنکھ ہاں، کھولو اور قدرت کی لگاؤ اپنی کے آنکھ ہاں، کھولو بھی اور میں دیکھوں یہ بتا ہو سکتا ہے پتہ لگا کہ یہ دیکھنا بھی ہمارے قدرت کرنے گئے یہ بھی دل سے آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احراب کی پوچھ رکھی آنکھ کے اندر جگہ کی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں جلاتی ہے دیا سلائی لگائی اور آگ جلنا شروع ہوئی ہماری طاقت میں یہ نہیں کہ آگ لگائیں اور آگ میں جلے پتا لگا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے جی کہ ہمیں بتا دیا کہ تم یوں جلایا کرو ہم جلا دیں گے تم یوں عمل کرو تو ہم تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اسحد السلام کے لیے آگ کو کیا کر دیا ٹھنڈا کر دیا آگ جلاتی بھی ہے اور ابراہیم کو نہیں جلاتی تو قدرت خدا کی ہوئی نا کہ ابراہیم کو نہیں جلایا کیا پتہ لگا کہ جلانا آج کا یہ خدا کی قدرت میں ہے اور اس بیوقوف نے جنہوں کہا تھا کہ ربی اللہ امید کے جواب میں اس گدھے نے وہ گدھا نمرود جو تھا بیوقوف بے اصلی کو گدھا کہتے ہیں نا یہ آدمی بھی ہو شکل میں آدمی بھی ہو جب اکل نہیں تو وہ گدھا ہے احمد مشہور ہے حکم مشہور ہے گدھا اس نے کیا کہا تھا کہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کہ ایک جیل خانے سے آدمی لایا اس کو پھانسی دے دی کہنے لگا یہ میں نے مار دیا ہنسی تو دے اور پھر تو اسے یوں کو نہ مرے پھر ہے تیری قدرت میں یہ مارنا اور ہنسی سے بھی نہیں مرے یہ خدا کی قدرت میں گولی تم نے ماری کسی کو گولی لگ گئی اور پھر نہیں مرا کیا پتہ لگا کہ آدمی کے اختیار میں مارنا نہیں اچھا مارنا بھی نہیں اور جانا بھی نہیں کہ گولی لگے جب خدا کی قدرت ہو وہ موت آ جائے اس کو تو پھر یہ نہیں کر سکتا آدمی کہ گولی مارے اور پھر نہ مرے گولی مارے اور مر جائے یہ بھی اس کے پیر نہیں گولی مارے اور نہ مرے یہ بھی اس کے پیر میں نہیں تو پتا لگا کہ موت ہوئی ہے کہ گولی ماری تو مر گیا کہتے تو ہم یوں ہی ہیں اسباب کی درجے میں حقیقت کے درجے میں تو یہ بات نہیں کہتے ہی نہیں ہے دریا کرتا ہے مگر فرعون کو کرتا ہے فرعونیوں کو کرتا ہے حضرت موسا الفت السلام اور ان کے ساتھیوں کو نہیں کرتا تو پتہ لگا کہ یہ یہ جو کام ہے سارے میں نے ایک مثال آپ کو پھر کی دی ہے یہ بھی ہمارا خیال میں بھی نہیں قسم کی ہے قسم کی قدرت کیا ہے کہ آپ کسی کو بنانے کے لیے اپنے ہاتھ سے لیں اور یوں کریں یہ آپ لوگ میں دینا کرے تو کسب ہے اختیار میں خلق اختیار میں نہیں اللہ کسب اور خلق کا یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو گمراہ کر دیا ہے جس کو لوگوں کو جس کو سمجھ نہیں آئی موت ضلع کو ایسے ایسے لوگوں کو بہت کو یہ گمراہ کر دیا ہے ان کی اکمل ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکے اس مسئلے کے ریزن کو خلق اور ہے قسم اور ہے بھی بندہ ہے خالق اللہ ہے اور میں نے یہ آپ کو بتایا اشارہ کر دیا ہے سمجھے گئے ہوں گے کہ قسم کے اندر اگر نہ ڈالا جاتا ہمیں تو ہم اپنا ایمان خراب کر لیتے کہ ہم کو خدا کے ساتھ اتنی محبت کبھی نہیں تھی کہ براہ راست اللہ کے سب طرف حسبت کرتے ہم ان چیزوں کو کہ جو تمہیں تکلیف دینے والے ہیں ہم کو جو ذرا مشکل معلوم ہے اب کہتے ہیں کہ جی آدمی نے فلاں نہیں یوں کر دیا فلاں حادثے میں ہو گیا تو حادثوں کے ساتھ تعلق جوڑ دیا کہ ادھر نظر رہے گی اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق باقی رہے گا اور جو خدا کے خاص بندے ہیں ان کی تو نظر اللہ ہی پر رہتی ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ توحید حقیقی توحید حقیقی کیا مانا اس کے کہ ایسی توحید کی اسباب سے نظر اٹھ جائے مصحب پر اللہ پر نظر رہا ہے کہ اسباب کو دیکھیں نہیں یہ کہنے کی بات تو ہے نہیں تو دیکھنے کی ہے اللہ دکھا دیں کسی کو یہ کہ اسباب سب بیکار نظر آ رہے ہیں ان کو اور اللہ پر مصب پر نظر ہو یہ تو خاص بندوں کا کام ہے اللہ نے جن کو تو ان کا درجہ ہے ہم کہتے کہ یہی ہے بات کافی کہ کسب تو بندے کا ہے اور خلق اللہ کا ہے ہمارے لیے تو یہی مسئلہ کافی اتنی سی بھی اگر بات سمجھ میں آ جائے ہمارے تو ہماری انشاءاللہ توحید کا کچھ کسی درجے میں ہمیں حصہ حاصل ہے کسی کو کہا ہے نا کسی عارف نے تو مغرور ہے سخن مشوق توحید خدا واحد دیدن بود نہ واحد گفت بات کرنے سے مغرور نہ بن کے میں توحید کا بڑا درس دیتا ہوں بڑی تقریر جان کی توحید کی بڑا آواز کہا میں نے توحید کیا اس پر مغرور مت ہو یہ فرماتے ہیں آرے تو مغرور سہن مشور بات کر کے اس پر غورا نہ کر مغرور مت ہو کہ میں نے بڑا درخ دیا ہے توحید کا میں نا کہ توحید خدا توحید خدا کی حقیقت کیا ہے واحد دیدن بھوت نہ واحد گفتن ایک کہنا نہیں ہے ایک دیکھتا ہے ایک کو دیکھو بس ہر جگہ ہر چیز میں ایک کو دیکھ رہا ہے جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے دن میں تو ستارے غائب کچھ نظر نہیں آتا سات بھی اگر ہو ان دنوں میں تو وہ بھی غائب تو وہ دیکھ رہا ہے ایک کو کس کو سورج کو تو نفی تو نہیں کر رہا اوروں کی بھی ہیں تو ستارے بھی کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں ہوتے ہیں لیکن دیکھتا وہ ایک کو ہے کہ اتنا غلبہ ہے سورج کی روشنی کا کہ اس کے سامنے ستارے اور چاند نظر لگا تو توحید کا یہ مانا ہے حقیقی کہ سالک پر اللہ والے بندے پر جو سلوک کر رہا ہے اللہ کے راہ میں چل رہا ہے اس پر اتنا غلبہ آ جائے خدا بندے عالم کے تجربات کا کہ ان تجلیات کے سامنے مخلوق غائب ہو جائے نظر لائے واحد دیکھنا ہے واحد کہنا تھوڑی ہے ایک ہے واحد کہنے کے مانا ہے ایک کہنا ایک کہنا تو ہر ایک کو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کو سبھی ایک کہتے ہیں اللہ کو ایک کہنا اور بات ہے ایک دیکھنا اور بات ہے دیکھنے اور کہنے میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے اس سے بھی زیادہ اب ایک دیکھنے والی بات جو ہے یہ ہے بڑی مشکل بات جب یہ حاصل ہو جائے تو پہلے حقیقی حاصل ہوگی اور اور عارفین کی جو دکان انبیاء کی جو دکان یہ ہے صحیح بات سمجھنے کی لیکن جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو پھر اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ فتوا لگا دے کہ وہ شرکی ہو گیا وہ تو کیونکہ درجے ہیں تو یہ تو بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے تو اونچا درجہ ہے پھر سرکے بھی درجے ہیں سرکے بھی درجے ہیں عام لوگوں کے اولیاء اللہ کے خواص کے بھی الگ الگ احکام ہے ایک ہی درجے کے سارے ولی اللہ نہیں ہے تو ایک ہی درجے پر نہیں سب کو لے جانا بھائی ہاں سمجھانے کے لیے بتانا کہ الگ درجہ ہو لیکن سارے اسی کے متعلق نہیں ہے ورنہ تو پھر دنیا میں کوئی ایک دو ہی واحد ملے گا شاید مشکل سے اندر کوئی ہوگا ایک آدھا تھانوی اللہ علیہ مثال سمجھ میں آ گئی کہ سورج کی طرح اس کا سوائے تجلیات اللہ کی اللہ تعالیٰ منظہ ہے مثالوں سے اپنے سمجھنے کے لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سوائے اتنی ظالم تجلیات کی دل پر قلب پر وارد ہو جائیں طالب کے کہ وہ سوائے اللہ کی کسی اور کو دیکھی نہیں سب چیز اس کے سامنے سے محب ہو جائے لیکن حقیقت میں تو وہ محب نہیں ہوتی

بن گیا تو سب چیزیں موجودات ہیں یہ مگر دلی ہیں حقیقی موجود کیا ہے ایک ساتھ الگ کر وجود کے نام سے کہہ دیا کیا کہ یہاں یہ مسئلہ ہے حضرت الوجود کا مولوی خوش گھبراتا ہے اس مسئلے کے نام سے بات تو کچھ نہیں وہ بھی نہیں سکھاتا ہے اس سے بھی پوچھو تو الحمدللہ جیسے منتقیوں نے بھی وجود کو ایک ہی کہا ہے جو دیکھ جب منطق پڑھاتا ہے تو وہ یہی مسئلہ بتاتا ہے سوبیوں والا مگر نہ اس کا وجود تو وجود نہیں آتا گھبراتا ہے اسے پتہ نہیں کہ یہی ہے خیر طالب علم سمجھیں گے کہ یہ ایسی بات نہیں کہ گھبرانے کی ہو یہ تو ہمیں میں فلسفے میں سب جگہ آتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ حقیقت سب کا وجود اس وجود کا دل ہے اچھا۔ اسی کو شیخ اکبر نے یہ بات کہہ دی شیخ اکبر نے کہہ دیا تو مولوی پیچھے پڑ کے اب چلے گا سمجھے نہیں کہ تم مولوی جو مولوی سمجھے نہیں جو مولوی سوزی تھے انہوں نے کہا کہ بالکل وہی بات ہے جو ہم پڑھاتے رہتے ہیں ہمیشہ ان کی نہیں تو کوئی نئی بات نہیں یہ بات میری بھی زندگی ہو گئی بات رہنا چاہے کہیں جو کہنے دیے سب بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صبر کے معنی یہ ہیں انسان ناگوار حالات اور واقعات میں طاعت پر دوام رکھے اور وہ طاعتیں فرائض میں سے چاہے ہوں اور چاہے مستحبات اور سنن ہوں سنتے ہوں کسی کو بھی چھوڑے نہیں حتیٰ کہ <coughs> اور اوراد اور جو اللہ کے بندے نے بتا رکھے ہوں تو وظیفہ وہ بھی ناگوار واقعات کے پیش آنے کے باوجود ان کو بھی دائمی اور ہمیشہ کرتا رہے اس پر بھی مستقل ہو کر رہے صابر وہ کہلائے گا اس صابر کو یہ تلقین کی جا رہی ہے اور صبر کی بشارت دی جا رہی ہے اس کو صبر کے عوض میں کہ وہ انار اللہ کہتے ہیں اور اپنے کو اور ہر چیز کو اللہ کی قرار دے کر زبان سے اور دل سے اقرار کرتے ہیں وہ انداز میں تبھی تسلی ہوتی ہے کہ ہم بھی وہیں جانے والے ہیں جہاں سے وہ چلے گئے ہیں جہاں مفارقت اور جدائی کی جو تکلیف تھی وہ بھی کم ہو جاتی ہے کہ ہم نے بھی وہیں جانا ہے تو دائمی مفارقت نہیں ہے ہماری ان کی کچھ دنوں کی ہے یہ عارضی مفارقت مفارکت تو اقلی مفارقت کا علاج تو رنج کا علاج تو عقلی کا امن اللہ کے لفظ میں ہو گیا اور تبھی رنج کا مفارقت کا جو علاج ہوا وہ سننا الہ جور میں ہو گیا یہ دو جملوں میں اقلی اور طبعی رنج کو کم کیا گیا ہے تو شریعت کا مقصود کیا ہوا کہ کتنا ہی بڑا حادثہ اور اور رنج آ جائے پیدا انسان کے سامنے چاہے شخصی ذاتی ہو چاہے عام مسلمانوں کا کوئی رنج ہو عام طور پر کوئی اختلاف آزمائش آ جائے مصیبت آ جائے کوئی عام ان سب میں مسلمان کا یہ وظیفہ یہ ہے کہ وہ انا انا و کہہ کر صبر کرے اور اپنے اعمال صالحہ اور نیکیوں کو اور تاج کو اس رکھنا یہ خلاصہ ہے ثابت کا جب صبر یوں کرے گا تو بڑے سے بڑا حادثہ اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا اپنے عقائد سے تزلزل نہیں کر سکتا اپنے اعمال نیکیوں سے اسے روک نہیں سکتا لیکن اب ہمارے اندر یہ صابر ہیں دیکھنا چاہیے اس طرح کے صبر کرنے کی ہمارے لیے صورتیں ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں اکثر عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ شخصی اور ذاتی حادثات میں بھی اور عمومی حادثات میں بھی ہمارے اعمال سالیہ کم ہو جاتے ہیں اور برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں یہ محرم کا مہینہ ہے اس میں ایک رنج دے واقعہ سب کو معلوم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیش آیا تقریباً ہر مسلمان کو یہ اندازہ ہے اس کا پتہ ہے کہ محرم نہیں ہوا تفصیلات کی ضرورت بھی کیا ہے مختصر بات سب کو معلوم ہے کہ یزید کے مقابلے میں اس کے فکر کی وجہ سے حضرت امام حسین نے ان کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں تھی اتنی بات سب کو معلوم ہے موٹی جی مختصر اس کے لیے نہ نوحہ کی ضرورت نہ مرسیوں کی ضرورت نہ اس کے لیے علم اور تعظیم کی ضرورت نہ اس کے لیے دل دل کی ضرورت نہ اس کے لیے سانگ بھرنے کی ضرورت بات سب کو معلوم ہے اس میں ان کے جو وقت کے موجودہ اس وقت موجود تھے افراد انہوں نے کیا عمل کیا اس حادثے کے پیش آنے پر اس لیے بڑے سنگین واقعے کے پیش آنے پر ان کے اہل اہلوار قارب نے متعلقین نے کیا عمل کیے کس طرح صبر کیا کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو شہید کے مطابق رکھا بنا کر یہ سبق اس سے لینا چاہیے تھا ہم کو مگر آج ہم محرم کے آتے ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ نوسط کا مہینہ آ گیا اور بہت سی باتیں صحیح جائز جو اس میں ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں جب ہم نے جائز باتوں کو چھوڑا تو خدا کی نافرمانی کری صبر کہاں کیا کہتے ہیں شادی نہیں کرو اس میں کوئی عقیقہ نہ کرو اس میں اپنا نہ کرو اس میں کیوں یہ تو رنج کا مہینہ ہے ابھی تو پتہ لگا آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے آپ کی یہ بات کہ شریعت کا مقصود رنج کو بڑھانا نہیں ہے گھٹانا مقصود ہے شریعت یہ نہیں چاہتی کہ رنج بڑھے اور ایسا سامان بناؤ کہ رنج میں اضافہ ہو بلکہ شریعت کا طریقہ یہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ رنج کو کم کرو تعزیت کو مانا بھی تسلی دینے کی ابھی میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو تعزیت کرتا ہے تسلی دیتا ہے اس کے غم میں اس کو جو سواب ملا ہے تعزیت کرنے والے کو بھی سواب ملے گا سواب اس کو صبر کا ملا ہے جس کے پیش آیا یہ والا حادثہ کی تکلیف والا اور تعزیت کرنے والے کو صبر دلانے کا حضر ملے گا تو صبر میں دلانا ہے تعزیت کرنا نہ کہ صبر کو بڑھانا اور اضافہ کرنا ہے تعزیت کا معنی ہی لغت میں یہی ہے کہ صبر دلاؤ تسلی دلاؤ تو دوستوں یہ ایک چیز ہے جو ہمارے سنیوں کے اندر سنت و جماعت کے اندر آ گئی اس کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے ہم دوسروں کے پیچھے بہت پھرتے ہیں کہ تم کو اصلاح کرو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور جب تک آدمی کی اپنی اصلاح نہیں ہوتی دوسروں کی اصلاح کرنے میں بھی وہ برکت نہیں ہوتی اصلاح اپنی پہلے ہونی چاہیے ہمارے اندر جو رسم و رواج غلط آ گئے اور عقائد تک کی غلطی آنے لگی اور اس مہینے کو جو مبارک مہینے تھا برکتوں والا مہینہ تھا اور ان چار مہینوں میں سے تھا جو محرمات میں تھے عزت والے مہینے قرآن نے جس کو کہا منہا اربات میں اور چار مہینے عزتوں والے ہیں ان میں سے یہ محرم مہینہ تھا عزمت والے مہینے تھے ان کو چھوڑ کے ہم نے اس کو دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی نہسد کا نوز بلّہ سمجھ لیا کہ ہم نے نہسد کا قبیلہ رکھ لیا اس میں ہو کسی چیز میں نہیں یاد رکھو اس کے نزدیک کسی دن میں کسی تاریخ میں کسی گھڑی میں کوئی نہ نہیں ہے شریف کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف دنیا میں لائے سب نہوستیں ختم ہو ایک بات کی نہ باقی ہے نیک عملوں کی بجائے اگر کوئی بد عمل کرنے لگے تو بد عمال سے نہوست پیدا ہوتی ہے اور وہ بد عمال ہم چھوڑتے نہیں جو نوکی کی چیز ہے اور دنوں میں تاریخوں میں اور گھڑیوں میں ہم نے نحوستیں اپنی طرف سے بنا لی تو اعمال بد برے عمل یہ ہے اصل میں نحوست حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے اور اس واقعہ شہادت سے ہم کو جو سبق ملا وہ یہ ملا کہ جس چیز کو ہم غلط سمجھے تو اس پر ڈر جائے یہ بھی صبر ہے یہ بھی جمنا ہے کہ غلط بات کے مدافعت میں اور روک تھام میں آدمی مضبوطی کے ساتھ مستقل ہو جائے حتیٰ کہ سب ہی آدمی ترک کر دیں اگر فرض کرو تجویز چھوڑ دے کوئی بھی بات نہ کرے اور جان تک اس میں چلی جائے تو یہ بھی امام حسین کے کردار سے معلوم ہو رہا ہے یہ سبق معلوم ہو رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر سے کہ آدمی جس چیز کو صحیح سمجھتا ہو اس پر پختہ ہو جائے جان بھی اگر اس میں چلی جائے تو پھر وہ چیز نہ چھوڑے دوسرا سبق ہو گیا اور تیسری سبق ایک اور بھی نکلتا ہے کہ انسان جب اس طرح مضبوطی سے جمع رہے گا تو یہ پرواہ اس میں نہ ہو کہ کثرت کدھر ہے اور قلت کدھر ہے تو باوجود کہ امام حسین کے ساتھ کثرت نہیں تھی یہ تو آج کے ڈھونڈ کیا ہوا ہے کثرت رہے گا کسرت رہے گا یہ سب شریف کے اصول کو نہ جاننے کی وجہ سے امام حسین کو کہتے ہیں کہ شہادت ہوئی اور کوئی وہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے غلطی کی تھی شہید نہیں تھے وہ نوز اللہ جو کہے گا وہ تو ایسے سنت سے نکل جائے گا تو ہر ایسے سنت کا یہ مسئلہ کیا ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین شہید ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ کثرت رہے ان کے خلاف ٹھیک ہو کہاں سے آیا لوگوں حقیقت یہ ہے کہ دلیل کو دیکھنا چاہیے جس کی دلیل ٹھیک ہو مسئلے کی بات کی وہ مسئلہ وہ بات ٹھیک ہے چاہے ایک ہو کہنے والا اور جس کی دلیل غلط ہو کہنے والا جمع غفیر کیوں نہ ہو اتحادی چیزوں میں یہ بات نہیں ہوتی ہاں اجماعی جو عقیدہ ہو اجماع جس پر ہو گیا ہو صحابہ کا تھا ان کا طرف کا اتفاق اجماع کو کہتے ہیں اجماع سے کہتے ہیں اتفاق جس پر ہو چکا ہو اس کے خلاف نہیں کی جا سکتا وہ کثرت رائے معتبر ہے وہ کثرت کیا ہے وہ تو اتفاق وہ کثرت نہیں ہے وہ تو اتفاق ہے تو اتفاق کے خلاف جو کرے گا وہ اجماع کے خلاف کرے گا اجماع کو اتفاق کو توڑے گا وہ غلط ہے یہ مسئلہ بھی امام حسین کی اس شہادت اور کردار سے ہی نکل رہا ہے لیکن کیا یہ باتیں ہم کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یہ سبق لیتے ہیں ہم ان سے آج تو سبق یہ ہے کہ بس بھائی محرم کا مہینہ ہے چوڑیاں نہ پہنو مہندی نہ لگاؤ کوئی شادی کی بات نہ کرو خوشی کی ہمارے اندر تو یہ آ گیا اور دوسروں کے اندر یہ ہے کہ خوب لوگ سیتو اور مدرسے سے بناؤ اور اس میں طرح طرح کی خرافات تازی اور علم سب بدعات اور شرکیات وہاں کٹھی ہو گئی مسلمانوں نے بھی اہل سنت نے بھی اپنی صحیح بات کو چھوڑ دیا جو مسجدوں میں مجلسیں ہوتی ہیں وہاں کے شہادت نامے پڑھے جاتے ہیں جو بالکل غلط ہوتے ہیں سوچو اور غور کرو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کربلا کے واقعے کو تفصیلات کے ساتھ جو وہاں ان کے ساتھ موجود تھے ان کے سوا کوئی اور بھی بتا سکتا ہے <clears throat> جب انہوں نے نہیں بتائے کیا تھوڑے بتائے تو ہم آپ ہی گھر گھر کر بیان کرتے ہیں یہ ان پر تہمت نہیں لگا رہے ہم اماموں پر ان راویوں پر ان صحیح لوگوں پر صحیح عقیدے کے جو لوگ اس میں ہم مبتلا ہے سنی بھی سنی بھی اس پہ زور لگاتے ہیں بلکہ ان دنوں میں اگر یہ کوئی اس طرح کی باتیں نہ سنا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو امام حسین کا حق ہی نہیں ادا ہوا شہادت تو پڑھی نہیں شہادت کیا ہوتی ہے پڑھی شہادت پڑھنے کی چیز ہے یا شہادت عمل کی چیز ہے شہید ہو کر دکھاؤ حق بات پر جم کر حق تو یہ ہے نا کہ حق بات پر جم جاؤ اور شہید ہو جاؤ اچھا تم کہتے ہو اب تو کہیں جہاد نہیں ہو رہا کافروں سے ہم کہاں ہو جائیں اور بول تو کشمیر میں بھی بہت کچھ باقی ہے وہاں ہے موقع لیکن میں کہتا ہوں تمہیں یہی بیٹھے ہو میں بتاؤں تمہیں شہادت اسی جگہ پر یہی رہتے کہیں جانے کی ضرورت نہیں فوج میں بھرتی ہونے کی ہم اس لیے شریف میں آتا ہے کہ جو میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کو ایک کا نہیں سو شہیدوں کا جواب سامنے تو تم کرو گے یہ کچھ بھی نہیں کرنے کا جب آئے گا رسم و رواج سامنے برادری کا طریقہ سامنے سب اس کو چھوڑ کر انہیں کے ساتھ لگ جائیں گے ہاں بھائی ہے تو نہیں یہ بات ٹھیک پر بھائی کیا کریں برادری نہیں چھوڑ تم کہتے ہو کہ کہاں جائے ہم شہید ہونے کے لیے میں کہتے تمہیں جانے کی کیا ضرورت یہی رہو اور شہید ہو جاؤ اور زندہ بھی رہو اور شہید بھی ہو رہا ہے سواب نہیں ہو رہا یہ دیکھو کہ جی۔ اللہ نے تو کہا کہ جو شہید ہو گئے وہ بھی زندہ ہے وہ تو وہاں ہے نا جہاں نظر نہیں آتے تمہیں اور یہاں کا میں تمہیں شہید بتاؤں جو سورج پر یہاں عمل کرے گا وہ زندہ تم دیکھو گے اسے اور وہ شہید ہوگا اور ایک شہید نہیں وہ سو زندہ ہوگا کر کے دیکھو ایک داڑھی رکھو کتنے تمہیں کیڑے لگیں گے کتنے زخم آئیں گے کتنے تانے دیں گے تمہیں لوگ شہیدوں کا سواب ملے گا نہیں ملے گا اور شہیدوں کا ملے گا تمہارے اخلاق پر تمہارے نیٹ پر لگے جی؟ بدعات میں جو تم رنگے ہوئے ہو مرنے کی پڑھنے کی شادی اور بیاہ جسے کہتے ہیں کی تم بدات میں لگے ہوئے ہو ان بدات کو چھوڑ دو دیکھو تمہیں کتنے نشتر لگتے ہیں کتنی تلواریں لگتی ہیں کتنی ملامت کے بچے بچھاڑ ہوتی ہے تم پر جی اور تم زندہ ہی ہوتے ہو تو زندہ ہی رہو گے لیکن یوں نہیں دکھا سکو گے لوگوں کے اندر برادری کے اندر ہی آگے برادری تمہیں مصروف کرے گی یہ بڑا کنجوس ہے یہ بڑا بکیل ہے وہ باپ سب کو چھوڑ گیا اور دیکھو اس نے تیزا بھی کیا اس نے چالیس وہ نہیں کیا سارا ہڑپ کر گیا اب جب یہ سامنے آئیں گے تو کوئی تکلیف ہوگی نہ ہوگی پر تم سنت پر جمے رہو اس وقت دیکھو سو سیدھا کا ساتھ ملتا ہے تمہیں نہیں نہیں تو پھر اس طرح کی کون ہمت کرے کون یہ بچے کی تلوار یہ کون بھیجے بھائی دیکھو شہید کو جو ہے نا کہ جان دے دی اور چلا گیا مقصد ہو گیا اس کی تکلیف ہے سب ختم شہادت میں وہ لطف اسے آیا شہید ہوتے وقت وہ مزہ اسے آیا کہ وہ جنت میں جا کے جب اللہ اسے پوچھے کہ کیا چاہیے تو وہ کہتا ہے مجھے تو شہید ہی ہونا دوبارہ چاہیے وہی بھیج دو دوبارہ کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے مات ہو گئی تو تو اسے جنت کے اندر بھی شہید ہونے والا جو مزہ ہے وہ یاد آ رہا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر شہید ہو جاؤں کئی دفعہ تمنا کرتا ہے اور یہاں کی دنیا کی تکلیفوں سے راحت میں آ گیا نعمتوں میں چلا گیا سمجھ آ گئی اور یہ جو یہاں شہید ہے یہاں کا دنیا کا شہید دنیا میں رہتے ہوئے جو سو پر عمل کر رہا ہے وہ ہادی کہلوا رہا ہے استاد رسول کہلوا رہا ہے اسے کہہ رہا کنجوس ہے بکیل ہے چیزیں نہیں کرے تو کنجوس ہوتا ہے اور ویسے چاہے وہ ہزار روپیہ خرچ کر دے اللہ کے راہ میں پر رہے گا وکیل ہی ان کے پیسے ان کے جو منہ میں نہیں گیا کرنے والا میٹھا میٹھا ہے کرنے والا وہ نہیں گیا نا میں جب ان کو نہ ملے تو اس کی ان کو کیا اس کی تھکاوٹ سے پیدا ہوا نے فرمایا کرتے تھے کہ حکیمانہ بات تو یہ ہے کہ سارا کام ان سے کرو قرآن کی منزلیں بھی بڑھاؤ لکھ بھی نکلواؤ ان سے اور انہیں کھانے کی کچھ نہ کچھ جب کئی دفعہ ملا جائے گا پڑھنے اس طرح چار گھنٹے کا اس کو لگاؤ اس کے کی پڑھواؤ قرآن پڑھواؤ اسے سارا لکھ پڑھواؤ ابھی سنت ہے پڑھیے آپ ہی تو کہتے ہیں سنت ہے آپ ہی تو فرماتے ہیں یہ کرو اچھا کرو بھائی کر کر کے اس کو خوب تھکا دو اور نہ زردے کا ایک چاول دو اسے نہ حلوے کی ایک اسے دو نوالا نہ دو دو چار دفعہ میں ہی کہے گا کہ یہ تو بڑی بدت ہے کہ کرنا تو بہت کچھ پڑتا ملتا کچھ بھی نہیں یہ سارا کھانے پینے کے دھو گے پیٹ سے خراب کیا ہوا ہے کون سا مسئلہ ہے یہ صحابہ نے کیا یہ صحابہ کی نہیں ہوتی امام حسین نہیں شہید ہوئے ان سے پہلے جعفر صادق نہیں شہید ہوئے امیر حمزہ نہیں شہید ہوئے یہ سارے بنی ہاشم نہیں تھے انہوں نے یہ چیزیں انہوں نے یہ یہ تو ہمارے رواج میں کیا ہے ہمارے ہندوؤں کے رواج تھے یہاں ہندو ہندو کون سی پہلے ہمارے یہاں وہ ہندو کرتے تھے ان کے رواج نہیں تھے کہ ہم مسلمان ہو کر ہم کون لگے پڑنا ہے وہ اپنے وید پڑھتے وہ اپنے وید پڑھتے قرآن لگ گئے پڑھنے یہ تو سارے ہندوؤں نے رسم تھی لیکن وہ رسمیں اب اتنی پک گئی کہ کوئی اگر اس کے خلاف کرنا چاہے تو اسے بڑا جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے عمل کے لیے بھی دوسرے کو روکنا تو بڑا مشکل ہے خود آپ بھی سنت پر عمل نہیں کر سکتا اس زمانے میں اور اگر وہ سنت پر عمل کر جائے کوئی تو بس ان شاء اللہ ساتھ جنت کا وہ ملنے کے لیے ضرور رہتے جائے کیوں اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ مردہ چیزوں کو زندہ کرنے کا سواب اتنا ہے تو مردہ جو ہو چکی ہے یہ بھی تو ہو گئی ہے نا مرنے کی پڑنے کی جو سنتے نہیں اب مصیبت یہ ہے کہ اس بات کو ہم سارے جانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اکیلے بھی یہی ہمارے ہیں کیونکہ جب موقع عمل کا آئے گا تو پھر ہم اس میں پورے نہیں اترتے اس لیے ہم نے یہ بات سمجھائی ہے آپ کو کہ صبر بھی ہمارے اندر اور بشارت تو صبر کرنے والوں کے لیے ہے کہ این مصیبت کے وقت میں اور این مشقتوں کے وقت میں بھی سنت پر عمل ہو سات پر عمل ہو وہ صابر ہے اس کے لیے یہ بشارت دی گئی ہے کیا وہاں تو کہا گیا تھا نبی کو کہ تم بشارت دے دو بشیر امر کا سیوا ہے نبی کو خطاب ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی آپ بشارت دے دے آگے فرمایا تو آپ تو واسطے سے دیں گے ہم براہ راست ہی آپ کو مشارت دیتے ہیں صبر کرنے والے کو کیا بشارت ہے وہ زندگی سے دلوانی تھی اللہ نے آپ دے دی میں تاکیب کے لیے بنا رہا ہوں بیان نہیں بنا رہا پہلے کا تاکیب کے لیے نہیں بنا رہا کیونکہ بیان بن جائے گا تاکیب ہو جائے گی لائے کا سبردن تاخیر کے لیے ہے الگ مستقل اللہ کی طرف سے یہ ہو گیا بشیر کا بیان نہیں ہے اگر بیان بنا تو ایک ہی بات بنے گی تو تاکیب سے ہوتی ہے لکھا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کے اندر بشارت جن کو ہے دے کرنے ہیں ان پر رحمت ہے اللہ کی سلاوات سلام خاص رحمت ہو گئے برحمت تو خاص رحمت بھی ہے اور عام رحمت بھی ہے خاص رحمت آخرت میں ہوگی اور عام رحمت دنیا میں بھی ہوگی ایک تو بہت ہی بڑی ان کے عجیب بات ہے اللہ نے ہدایت پر قائم کر دیا ہے اور کوئی بڑی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کافی قدا العالمین بھائی مجلس اتحاد جو ہے مجلس ہماری المسلمین اسی کا یہ ہوا کرتا ہے مہینے میں اب ان شاء اللہ اس جتھا بھی ہونے والا ہے بڑا اور وہ اٹھارہ انیس بیس اکتوبر کو ان شاء اللہ جامع شریف یا لاہور میں ہوگا علامہ اور بڑے طالب حضرات کا بھی تشریف لائیں گے جو جا سکے وہاں وہ جائے نیکوں کی برکت سے زندگی سنوارتی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے یہ تین دن کا ہوتا ہے جلسہ جا سکیں جب تین دن جا سکیں یا ایک دو دن جا سکیں جیسے بھی فرصت ہو یہ خیانت المسلمین حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز کردہ جماعت تھی اور یہ اپنے خاموش طریقے سے تعلیم تبلیغ میں کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو بھی صحیح اخلاص کے ساتھ سنت پر عمل کرنے کے ہم کو توفیق دعا فرما دوبارہ کچھ دوبارہ اللہ ہم کو سنت پر عمل کرنے کی بدعات سے ہم کو بچا اللہ صحیح صحیح توحید اور سانگ صلی اللہ تعالیٰ خوبصورت